یہ مقتدی کا حال ہے دوسرا کو ہنی مارتے ہوئے کہتا بھائی چپ نماز سے بولا نہیں جاتا کیوں بول رہا ہے تو تیسرے مقتدی کا حال یہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں نہیں بولا کا جہالت ہوگی تو جہاں کو ہی راستہ بتایا اور ان کو ایسی مثالیں پیش کر دی کہ بچاروں کے اپنے پتھر پڑ گئے اور وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگے ویدان کے اندر محمد کا لفظ صاف طور سے آیا آئیے توحید کے بعد ہم تھوڑا سا نقشہ رسالت کے اوپر بھی تھوڑا سا بتا دیں آپ کو چونکہ مجھے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا ہے اور ایک مہینے سے میں بھی برابر باتوں میں جا رہا ہوں روزانہ پروگرام کرتے ہیں اندازہ بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نام بتایا اجیا ہے کیونکہ رتم محمد اندیکارم نام محمد محمد اندیکار کو ناشم ناش کریں گے ایک آدمی پیدا ہوگا اس کا نام محمد ہوگا جہالت کو میٹنے والا محمد محمد امکار کو ناش کرنے والا ہوگا محمد امکار کو بیٹھنے والا ہوگا محمد الکار کو ختم کرنے والا ظلمت تاریخیوں کو بیٹھنے والے کا نام محمد ہوگا بائبل کو فاقت دیکھیں اس جب بھی احمد کا نام لکھا ہوا ہے فرسٹ کم اس نئے دن بھی ایمک ایمک کا نام ملتا ہے ایمک احمد کی دلی ہوئی شکل جاپان میں احمد کو ایمک کہا جا رہا ہے عیسا علیہ السلام کہتے ہیں اب میں تم سے زیادہ باتیں نہیں کروں گا آفٹر سیٹ کا از ناٹ کا احمد بلیو اب میں تم سے زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہوں گا کیوں because the prince of this world کم اس لیے کس دنیا کا سردار آنے والا ہے اس نئے ول بھی آئے اس کا نام احمد ہوگا وہ تمہیں وہ سب کچھ بتائے گا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں عقیدہ رکھنے والوں یہ کہنے والوں کے جتنے مرید ہوں گے وہ ہمیں بچائے گا ارے پیروں کے پیر جناب کے مہاتمپانی آپ نے سمایا بھگوندیا جی یا بنی بلانی یا بنی بلانی یا بنی بلانی یاد بنیا بنانا بنیا بال مختلف آیا بنیا بال مختلف لل ملنا ملنا یا بنیا ملنا بنیاد ملنا یا بنیا دل متل ملن یا بنی ہاشمن کو ملنا فلا قبیلے کے لوگ قبیلے کے لوگ قبیلے کے لوگ کے لوگ کے لوگ اگر کہ پہاڑی کے پیچھے چھپا ہوا ہے تو بتاؤ تم میری بات کا اظہار کرو گیا نہیں رسول اللہ اللہ کے نبی ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ آپ نے ہمارا تجربہ تو یہ کہ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا آپ جو کچھ بھی کہیں گے اس کو ہم یقین کریں گے اس کو ہم ضرور مانیں گے آپ نے کوئی کام نہ سکوں گا معاملہ ختم کر دیا نماز نہ پڑھو پیروں کا دم تھا بڑا ہی معاملہ اس دور میں ہم آپ کو کیا بتائیں اور چلتے چلتے موجودہ دوروں دور کے پیروں کی حالت بھی میں تمہیں بتاتا چلوں جلا بریلی میں ایک عورت نے تین پیر کی دعوت کر دی آج کے پیروں کا حال میں تمہیں بتا دوں اب کیا اتفاق سے بیچ میں بہت کھچڑی پکائی اور کھچڑی پکانے کے بعد بیچ میں بہت سا گھی ڈال دیا کہاں مل کے کھاؤ تم لوگ کہتے ہیں مل کے کھانے میں بڑی محبت بڑھتی ہے پہلا تین سوچتا ہے اللہ تارا جی میرے پاس چلا ہے دوسرا سوچتا ہے اللہ میرے پاس چلا ہے تو تیسرا سوچتا ہے میرے پاس چلا ہے تینوں کے پاس دلی ہے پہلا کہتا ہوں انگلی ڈال کر کہ یار جنت میں دودھ کی نہر بہ رہی ہوگی اور جانتے ہو جنت میں دودھ کی نہر کیسے بہ رہی ہوگی اس نے پہلی انگلی ڈالی اور ایک گڈھا بنایا نالی بنائی اور اسی نے کہا اللہ تعالیٰ پرماتا وہ نالی سے سارا کی گھر اٹھائی کرتے ہوئے بہتے ہوئے سب اس کے پاس چلایا جنت میں دودھ کی نہر کیسے بہ رہی ہوگی جی مان لیجیے دوسرا سوچتا ہے یا اللہ سوچا تھا میں نے کہ مجھے ملے اور مار لے گا اس نے کہا بھائی صاحب آپ نے تو بہت ہی برا کیا صرف جنت میں ایک ہی نہر تھوڑی ہوگی ارے دودھ کے علاوہ شہد کی بھی نہریں ہوں گی کوثر کی جی، پتہ نہیں کس کس کی نہریں ہوں گی آؤ میں تمہیں بتاؤں تم نے کم سے کم دو نہروں کا ذکر تو کرتے خیر تم نے نہیں کہ تو میں کیے دیتا ہوں اس نے دو انگلی ڈالی اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دودھ اور شہد کی نہریں ایسے بہ رہی ہوں گی آئینہ نے تجریا نے نہار وہ دو انگلی ڈال کے تارا جی اپنی طرف سنچ لے گیا تیسرے نے کہا یا اللہ سوچا کہ مجھے مل جائے لیکن مار لے گئے یہ دونوں خیر ہمیں نہ کل ملے تو کم سے کم برابر تم مل جائے میں محروم تو نہ رہتا ہوں میں ہی جاتا ہوں کہ تینوں کے برابر آ جائے اس نے کہا یار تم تو بہت جلدی جنت کی نعمتوں کو جو ہے مار لے گئے ارے پہلے قیامت سے تو نپٹو پہلے قیامت آئے گی جنت جانم تو بعد میں آئے گی ملے گی پہلے قیامت آئے گی قیامت کے لیے زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا زمین ہلے گی اور جانتے ہو زمین کیسے ہلے گی اس میں پوری پلیٹ جب لائی جائے گی تب جا کر جنت جانم ملے گی سب پھیل گیا مانو اکاؤن ہو گئی تم مارے گا رہے ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آج کے ماڈرن دور کے پیروں کا حال ہے کہتی کہ کلو گت پرائے جنے چھو کھڑ گرمی گاؤں کی کلو کل یوگ میں آئے گا ست یگ تریتا یگ باپر یگ کلی یگ یہ چار یگ ہندو دھرم میں گزرے کل یگ چل رہا ہے اسی کرو گت پرائے گرے چوکھا گر گئی جگستان کے گرہوں کی طرف شم دھاتو سے شم سے شم کریا سے شم پیڑ سے بنا ہے غور کریں ہمارے اسٹوڈینٹ جو یہاں پڑھنے والے لڑکے ہیں وہ غور کریں سنسکرت کو وہ بھی اپنا ایک سبجیکٹ بنائے شم کے مانا ہیں شانت کرنا شمبل ہے یہ کیوں ہے سفت ہے وشیشتا بتلاتا ہے شمبل کے مانا شانت گرام کے مانا گاؤں آپ خط میں لکھتے ہو پلا گرام میں پہنچے گرام کی مانا جاؤ تب تو گرام میں وہ شمبن گرام میں آئے گا شم کے مانا شانت کرنا شمبل شانت ہے جب پر گرام اوپر کو نماز پڑھتے ہیں اور جو نماز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 کون سی کتاب کتنی محفوظ ہے اور کون سا مسئلہ کتنا جو ہے صحیح ہو سکتا ہے غور کیجیے ارے سنسکرت میں ہے آج اور سنسکرت کا مانا ہوتا ہے نئی چیز نئی تکنیک اس کا مطلب جب اس کا مانا ہی نہیں ہو تو غور سے پتا چلا کہ وید کسی اور زبان میں رہے ہوں گے اور بعد میں اس کو نئی زبان میں ٹرانسلیشن کیا گیا تو کی زبان کچھ اور تھی اور آج کسی اور زبان میں ہے تو آپ اور زبور جب نازل ہوئی تو ابرانی زبان میں تو آپ اور اور زبور انجیل نازل ہوئی تو ابرانی زبان میں اور آج ابرانی زبان کا پتہ ہی نہیں اور آج تو رات و زبور انجیل ابرانی زبان میں نہیں بلکہ لاطینی زبان میں موجود ہے اور ظاہر بات ہے کہ جب ایک چیز کو دوسری زبان میں ہم بدلیں گے تو اس کے اندر تبدیلی ہو جائے گی اس کے اندر چینجنگ ضرور ہوئی ہوگی پتا چلا کی وہ جب نازل ہوا تو عربی زبان میں اور آج بھی وہ عربی زبان میں چلا رہا ہے اور قیامت تک وہ عربی زبان میں رہے گا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک بتانا نے لی پر لبیک آ گیا جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک آ گئے جتنی جلدی غور پانی کا سیلاب آ گیا ہو جتنی جلدی محمد کی آواز پر لبے آ گیا خدا کی قدم کسی اور لیڈر کی اور کسی اور بیٹا کی آواز پر اتنی جلدی نہیں آ گیا توازن اور کرتے ہمارے نبی علیہ وسلم اور رام چندر جی کی زندگی کا توازن کرتے ہیں آج لوگ ارے غور کیجیے آپ رام چندر جی پیدا ہوئے تو پڑھنے والا کوئی تھا ان کو تو نیک لوگوں کی صحبت مل گئی گڑے کی پیدا ہوئے تو ان کو بھی کچھ لوگوں کی صحبت مل گئی ان کے ماں باپ بھی زندہ سے پڑھا لیے لیے مطلب لیڈر بنا لیے خیال بنا لیا اور سارے اسلام جب پیدا ہوئے تو ان کی بھی تربیت کرنے والے لوگ موجود تھے لیکن کی زندگی تمام چیزوں سے بالکل آگا جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ نے ایسے ماحول میں قدم رکھا کہ خود اللہ نبی پیدا ہونے سے پہلے دو مہینے پہلے آپ کے والد مالی دنیا سے نکال کر غور کرو یتیم بچے ہیں تعلیم اور دین کا کیا لگائی ہوگی تو کتنا مشکل کام ہوگا دنیا میں ان لوگوں کو تو پڑھانے والے تربیت ہونا چاہتے تو یہ چاند جو تمہاری نظروں کے ہے اے چچا جان جو دو لاکھ چالیس ہزار کی اونچائی پر اس چاند کو لائے اور میرے بائیں ہاتھ پر لا کر رکھ ہے اور سورج نو آرام میں گزری ہوئی ہے اندازہ لگاؤ شری کشن کی اوپر جب چوری کا الزام لگا کہ یہ متن چنا تو وہ اپنے مکھن کے اللہ باندھ کر کرنے والا اگر کوئی ملے گا تو صرف جناب مہان متن تمہیں ملیں گے رات کی تاریخی میں لے کر پریشان ہو گیا اللہ کی نبی بھوک کی وجہ سے میں بے چین ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر خدا کی قسم میری بھی یہی حالت ہے مجھے بھی بھوک نے بے چین کر دیا اور میں اس لیے گھنٹے باہر نکلا غور کرو کہ دو دو مہینے گھر میں چولہے نہ جلتے ہو حالت کا فرماتی ہے کہ کھجور پانی پر گزارا ہو جاتا ہو چالیس چالیس دودھ پی رہی ہے دلی کے اخباروں میں لکھا بچے بوکے مورتیاں دودھ پی رہی ہے دودھ پینے والے تمہیں بے شمار دیوتا مل جائیں گے اور دودھ میں نہانے والے بے شمار سادھو ملیں گے قربانی آپ اپنے ضرور سے امیر ضرور تھے لیکن آپ کی دولت اپنے اوپر نہیں یہاں تھی کہ گھر میں دو قدر گھر میں دو دو مہینے چولہا نہیں چلتا تھا اما کے پاس چاہے تو پہاڑ آپ کے پیچھے ہم سونے کے بنا دیں گے آپ کے پیچھے پیچھے چلے اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں نہیں اللہ جب تک تم مجھے زندہ فقیر بنا کے زندہ کرنا اللہ جب تم مجھے موت دے تو فقیر بنا کے موت دینا قربان نہیں کرتا ہے ہر سب کو یہ بنتا ہے ایک بکری سی بات کرتے ہیں تو کباب بناتے ہیں نعمتیں ہے ان نعمتوں کو دیکھ کے اللہ کے نبی کیا تو میرا ہوا گئے اور آج دو سال اولاد نہ ملے تو کہتے ہو تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بن کے تمہاری بے قدری کی حال کا حال یہ ہے وہاں بچہ کی بچہ بھی چار حضرت ہر کی اولاد نہیں ملتی دعا کر رہے میرا سوال یقین ہے میرے پرور دیا تو مجھے اللہ نے نہیں سنی اور چھیاسی سال کی عمر میں ایک بیٹا کیا اسماعیل سنو کرو نبیوں کو پچاسی پچاسی سال کا آزمایا سال اولاد نہیں دیتا ہے تو غیر کا دامن تھام لیتا ہے تو غیروں ہو کے دربار پہ چلا جاتا ہے منتیں ماننے کے لیے نبیوں سے زیادہ امتحان ابھی تیرے اوپر نہیں گزرا ہے اور تو تیری بے صبری کا حال یہ ارے اللہ یہ ڈھیر ضرور ہے اب ڈھیر نہیں ہوتا میں دوست سمجھ دو ان تمام چیزوں کو آپ اپنے اصول اور ضابطہ بنائیں اور اس کو اپنے اللہ عمل میں امید کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ان چیزوں کو اللہ کے نبی کے نصول و ضابطوں کو آپ اپنی زندگی میں جو ہے گناہ عمل بنائیں گے عملی جامع پہنائیں گے اور اللہ کے نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور جو کچھ بھی یہ مانگیں گے وہ اللہ سے توحید اور نصاب پر چلنے والا یہ موضوع اس کو آپ اپنے لیے ایک نظیر اور ایک مثال سمجھیے آئیے ہم سب دعا کریں اللہ ہمارے بخارا سے ہمارے اللہ کو ہمارے خطروں کو معلوم دے اللہ ہمارے رسول کو بخش دے اللہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے بار راہ ہم جمی مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ایسا ایمان ضائع کو نہ کہ تیراری کر سکے لیکن اللہ تیرا ہی فرمان ہی کی زمین و آسمان بڑھ کر بھی گناہ کی ہو تو میری رحمت سے ناؤمید نہ ہو جاؤ اے اللہ ہم تیری رحمت سے امید نہیں بلکہ تیری رحمت کا سہارا لے کر تیری رحمت کو امید لگا کر تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے بار راہ ان ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنے سے پہلے تمہاری خطاؤں کو نہ فرما دے یہ رمضان المبارک کی فضائل و برکات ہم جمی مسلمانوں سے مستفید ہونے کی تفصیل ادا کرنا اے اللہ ہم اس سے دعا کرتے ہیں جو سنگھرش ڈھونڈتے ہیں بچے کو دور کرنا اے اللہ جو غریب ڈھونڈ کے غربت کو دور کرنا اے اللہ ہم اس سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو ہماری ماں اور بہن کے اولاد ہیں ان کو سہج اولاد بنا دے اے اللہ جو بانج ہیں ان کے بانج سن کو ختم کر کے ان کو اولاد والا بنا دے اے اللہ ہم اس سے دعا کرتے ہیں جو بیمار ان کو شکایت کو لیے کامیاب کرنا اے اللہ جو ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کی کو کا جواب دے سکیں میں اللہ کے نوجوانوں کو پیدا کر دے اسلام پر ہونے والے اتیاچار کا جواب دے سکیں میں اللہ ایسے میں اللہ میں جتنا ہی اس نے عمر کے لیے جب علم شخصیتوں کو پیدا کرنا مجاہدوں کو پیدا کرنا میں اللہ جنت کو میں دارا اسلام کو زندہ رکھنا جب ہمارا خاتم ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہونا اللهم صل على محمد وعلى وعلى وعلى وعلى ال ال ال ال محمد محمد محمد كما كما صليت على على على ابراهيم ابراهيم ابراهيم ابراهيم انك انك حميد حميد مجيد مجيد اللهم اللهم اللهم بارك باركت اني اني اني اعوذ اعوذ بك بك بك بك من من من من من هلاك القبر واعوذ واعوذ فتنه فتنه المسيح الدجال المحيا والممات المعصيه لا اله الا انت سبحانك كنت الظالمين ربنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين تقبل منا انك انك انت انت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين